حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان دونوں کے درمیان یعنی ابو طلحہ کا اسلام لانا ہی حق مہر قرار پایا دراصل ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں حضرت ابو طلحہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ کہنے لگیں میں تو مسلمان ہو چکی ہوں اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی تب وہ مسلمان ہو گئے چنانچہ وہی یعنی ان کا مسلمان ہونا ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر مقرر ہوا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیالیس